حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے حتیٰ کہ وہ خرید لے یا چھوڑ دے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو آٹھ